حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جماعت کی اقامت ہو گئی تو ہم کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل درست کر لے گئیں پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تشریف لائے حتیٰ کہ جب اپنی نماز کا ہمیں کھڑے ہو گئے تو تکبیر تحریمہ سے قبل ہی آپ واپس مڑے اور ہم سے فرمایا اپنی جگہ کھڑے رہو ہم کھڑے انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نہائے ہوئے تھے اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز پڑھائی سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو دس